سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ آگ اور آواز نہیں ہونی چاہیے حدیث نمبر بتیس سو تیرہ مسند احمد